سے خالی ہو معافیتوں سے اور منکرات سے خالی ہو اگر اس دعوت میں منکرات ہے منکرات سے مراد ناجائز امور گنا کے کام اس دعوت کے اندر ہو رہے ہیں تو پھر ایسی دعوت کا قبول کرنے کی کوئی فضیلت نہیں اس کی کوئی تاکید نہیں لہذا اگر کوئی شخص اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرے تو دعوت دینے والے کو شکوا کرنے کا کوئی حق نہیں اور اس دعوت دینے والے کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں کہ اس نے ہماری دعوت رد کر کے اس نے سنت کے خلاف کام کیا کیونکہ سنت یہ ہے کہ وہ دعوت قبول کی جائے جس میں منکرات نہ ہو جس میں معافیتیں نہ ہوں جس میں گناہ نہ ہو ناجائز کام ہے اس واسطے اگر کوئی انکار کرے تو پھر دوسرے کو سکوا کرنے کا حق دیں لہذا انکار کرنا جائز ہے اب یہ ساری باتیں جو ہیں تفصیلات جب آ گئیں تو یہ بھی عرض کر دوں کہ جہاں منکر کسی بھی قسم کا ہو چھوٹا ہو یا بڑا معمولی ہو یا شدید نوعیت کا ہو اگر کوئی آدمی اس کی وجہ سے انکار کرے تو اس کے لیے بالکل جائز ہے کہ وہ انکار کر دیں کہتے کہ بھائی میں نہیں جاتا چاہے چھوٹا ہی درجے کا من کر کیوں نہ ہو لیکن بعض جگہ ایسی ہے کہ جہاں صرف یہ نہیں کہ انکار کرنا جائز ہے بلکہ ایسی صورت میں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر شمولیت اختیار کرنا ہی جائز نہیں قبول کرنا جائز نہیں وہ کہا جہاں پہلے سے متعین طور پر یقینی طور پر معلوم ہے کہ اس دعوت کے اندر کوئی ایسی معصیت ہوگی ایسا گنا ہوگا جس کا گنا ہونا متفق علیہ طور پر ثابت ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ایسا گناہ ہوگا فرض کرو الحادہ کسی دعوت کے بارے میں پتا ہے تو یہاں شراب پی جائے گی یا یہاں پر ناچ ہوگا ایسی دعوت جہاں کر کے کسی ایسے منکر کا ہونا یقینی طور پر معلوم ہے جو متفق ہے اجماعی طور پر حرام ہے گناہ ہے وہاں ایسی دعوت کو قبول کرنا بھی جائز نہیں بلکہ انکار کر دینا ضروری اگر منکرات ایسے ہیں جو اجماعی منکرات ہیں ایسے اجماعی منکرات کے اندر قبول کرنا بھی جائز نہیں حرام ہے گناہ قبول کرنا البتہ بعض منکرات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ایم مشتین کے درمیان اختلاف ہوتا ہے بعض ائمہ کہتے ہیں جائز ہے بعض کہتے ہیں ناجائز ہے ہمارے حنفی مسلک سے ناجائز ہے لیکن دوسرے کسی امام کے نزدیک جائز ہے ایسی صورت میں انکار کرنا واجب تو نہیں یعنی یہ ضروری تو نہیں کہ انکار کرے لیکن اگر کوئی آدمی اس سے پرہیز ہی کرے تو زیادہ بہتر ہے یہ ہے تفصیل ہو تم کی اب یہ کہ کون سا منکر ایسا ہے کہ جو متفق علیہ طور پر حرام ہے اور کس کے درمیان کون سا منکر ایسا ہے جس میں بدھ گنجائش یعنی کسی امام کے نزدیک کوئی گنجائش ہے معاملہ ائمہ کے درمیان اختلافی ہے یہ ہر ایک آدمی کے بس کا کام نہیں جس کو سمجھے لہذا اس کو چاہیے ہر ایک آدمی کو کہ ایسے مواقع پر جب کسی ناجائز امر کا اندیشہ ہو تو کسی عالم سے مفتی سے جس پر اس کو اعتماد ہو مسئلہ پوچھے کہ یہ یہ فلاں جگہ یہ دعوت ہونے والی ہے اس میں فلاں کام ہوگا تو میں جاؤں کہ نہ جاؤں اور پھر اس کے کہنے پر عمل یہ ہے تفصیل دعوت کے قبول کرنے کے سلسلے یہ تو ہے دعوت کا قبول کرنا دوسرا ایک اور پہلو ہے جو اکثر و بیشتر نظر انداز ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی فساد پھیلتا ہے وہ یہ کہ جس طرح دعوت کرنا دعوت قبول کرنا سنت ہے اسی طرح مہمان کا اکرام بھی سنت ہے کوئی آپ کے گھر مہمان آیا تو آپ اس کا اکرام کریں تو خاطر توازو کریں اس کی کوئی خدمت کریں یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے اور حضرت ابراہیم خلی اللہ علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے مہمانوں کی کا اکرام کرنا اور حضور اقدس نبی کریم دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ اپنے مہمان کا اکرام فرماتے ہیں اور حت الامکان کو اس کی کوئی خاطر مدارات اس کی کوئی خدمت کرنے کی کوشش فرماتے ہیں لیکن لوگ یہ تو سمجھتے ہیں آج کل کہ بھائی میزبان کے ذمے مہمان کی خدمت ہے اور اس کی خاطر توازو ہے اس کو تو کچھ سمجھ بھی لیتے ہیں لیکن خود مہمان کے ذمے بھی کچھ حقوق ہے میزبان کے یہ بات اکثر و بیشتر لوگوں کے تصور میں نہیں آتی ہاں، بھائی ہم تو مہمان ہو کر گئے فلاں کے گھر تو اب سارے حقوق ہمارے ہیں میزبان کا کوئی حق نہیں لہٰذا یعنی اس کو جس طرح چاہو ستاؤ میزبان کو اور اس کو نہیں سمجھتے کہ یہ کتنے گنا کا ارتکاب ہو رہا ہے دیکھو قرآن کریم نے پورے دو رکو نازل کیے ہیں سورہ نور میں کہے کہ مہمان جانے والے مہمان کے آداب کے جو مہمان کسی کے گھر جا رہے ہیں کہ جو جب کسی کے گھر جا رہے ہو تو اجازت لے کر جاؤ استظام کے لیے دو رکو نازل فرمائے ہیں قرآن نے پورے معمولی بات نہیں ہے قرآن نے بڑی بڑی بڑے سنگین جرائم کے لیے اوقات ایک جملہ بولا ہے بڑے بڑے سنگین جرائم کے لیے بڑے بڑے فرائض کے لیے ایک جملے کے اندر بات کہہ دی ہے لیکن اس کے اوپر دو رکو نازل پڑ سورہ نور میں کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو جانے سے پہلے اجازت طلب کرو اجازت طلب کرو اس بات کی اجازت طلب کرو کہ کیا میرا اس وقت میں آنا آپ کے لیے مناسب ہے ایسا تو نہیں کہ میرے آنے سے آپ کو تکلیف ہو آپ کے معمولات میں کوئی خلل لاتے ہو آپ کو کوئی پریشانی اٹھانی پڑے پہلے سے پوچھ کے جاؤ اور فرمایا ان سیلے رکھوں گی سر جو وہ انسان رکھو اگر میزبان یہ کہہ دے کہ بھائی اس وقت معاف کیجیے گا مجھے کچھ عذر ہے اس وقت میں آپ سے نہیں مل سکتا فرمایا واپس لوٹ جاؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہے یہ نہیں کہ بڑا مان کے بیٹھ گئے کہ صاحب ہم تو آپ کے گھر آئے تھے آپ تو کہتے نہیں ہم نہیں ملتے بلکہ قرآن کہتا ہے اگر وہ کہہ صاحب خرچہ کھانا کہ نہیں میں اس وقت نہیں مل سکتا تو چلے جاؤ ہوا اس کا یہ تمہارے لیے زیادہ پاکی اور صفائی کا سبب ہے یہاں تک سنیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور احمد وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کے گھر جائے ملنے کے لیے تو تین مرتبہ اجازت طلب کرے اور اجازت طلب کرنے کا مصنون طریقہ ہے السلام علیکم کہنا السلام علیکم و اللہ اللہ کے کہنے کا معنی یہ باہر سے جب پوچھا السلام علیکم کہہ رہا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اندر والے سے اجازت طلب کر رہا ہے کہ میں آ جاؤں کہ نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل بھی اسی پر تھا جب کہیں تشریف لے جاتے تو تین مرتبہ سلام کرتے ایک مرتبہ کہا السلام علیکم و رحمت اللہ مقصد یہ تھا کہ جو صاحب خانہ ہے وہ آواز سن کر اجازت دے دے اور آ جائے اور آنے کے لیے فرمائش کرے لیکن اندر سے کوئی جواب ہی نہیں آیا آپ نے فوجے ٹھہر کر دوبارہ فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھر جواب نہیں آیا پھر فوجے ٹھہر کے تیسری مرتبہ فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تیسری بار بھی جواب نہیں آیا اور حکم سب کو دے رکھا ہے کہ بھائی تین مرتبہ اجازت طلب کرو اگر تین مرتبہ معلوم ہوا کہ پتا ہے کہ صاحب خانہ نے سن لیا اس کے باوجود تین مرتبہ اجازت طلب کرنے کے باوجود وہ اجازت نہیں دے رہا تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ملنا نہیں چاہتا لہٰذا واپس چلے گا تو حضور احمد علیہ وسلم نے تین مرتبہ سلام کرنے کے بعد جب آواز نہ آئی جواب نہ ملا تو واپس اسی ہو اب جو صحابی جن سے ملنے گئے تھے انہوں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد کہ آواز بند ہو گئی تو گھبرا کر باہر نکلے دیکھا حضور احمد علیہ وسلم باہر سے چلے جا رہے تو جلدی سے جا کر معذرت کی اور کیا کہ حضرت معاف کیجیے گا میرے ذہن میں کچھ اور ہی خیال آ گیا اس کی وجہ سے میں نے جواب نہیں دیا تھا حضور نے پوچھا کیا بات ہوئی فرمایا کہ جب آپ نے مجھے جب آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس سے معنی کیا ہے کہ اللہ کی سلامتی تم پر نہ دلو اللہ کی رحمت نہ دلو اللہ کی برکتیں نہ دلو آپ کی طرف سے دعا ملی مجھے تو میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ اگر میں فوراً نکل آیا تو پھر دوسری مرتبہ نہیں ملے گی یہ دعا اس واسطے میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا تاکہ آپ بار بار مجھے یہ دعا دیتے رہے تو اس واسطے میں نے میں باہر نہیں نکلا تھا تاکہ آپ کی دعائیں مل جاتی اب صاحب اکرام کے بھی اپنے اپنے مدارک ہوتے ہیں اس وقت ذہن پر یہ بات آ گئی تو حضور علیہ وسلم کی دعائیں لے لو جتنی لینی ہے اور باہر نکلنے سے بند ہو جائیں گی یہ خیال نہ آیا کہ حضور باہر کھڑے انتظار کر رہے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ میں نے تو بھائی تمہیں تین مرتبہ تم سے اجازت لی جب حکم یہ ہے کہ تین مرتبہ اجازت نہیں ملی تو میں واپس چلا گیا حضور احمد صلاح نے اس موقع پر بھی کوئی ناگواری کا اظہار نہیں کیا کہ بھائی تم نے ہمیں اجازت نہیں دی آپ تو سیدھے سیدھے واپس یہ تصویر لے گئے کہ بھائی سیدھا سا حکم یہ ہے کہ جب تم کسی سے ملنے جا رہے ہو تو تمہارا کوئی قرضہ نہیں آتا اس کے اوپر کہ ضروری تمہیں اجازت دے اگر اس نے اجازت نہیں دی تو حکم یہی ہے جواب کرے گا اور جڑوں سب جڑوں یہ عزالت ہے یہ ہے حکم اس کو ضرور چاہیے صاحب خانہ کو کہ بلا وجہ آنے والے مہمان کو تکلیف نہ ہونے دے اور اس کو بلائے لیکن اس کا فرض یہ ہے کہ اگر اس کو کہہ دیا گیا ہے یا اجازت نہیں دی گئی تو دی گئی تو واپس کرا جائے اس کی اجازت اور یہ اجازت کا حکم صرف داخلے کے لیے گھر میں داخل ہونے کے لیے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرنا ہے یہاں تک فرمایا حضور اللہ صلی علیہ وسلم نے کہ ایسا نہ کرو کہ کسی کے گھر میں اجازت طلب کر رہا ہے تو اسی کو جھانک بھی رہا ہے اور اس لیے کہ جو جھانک رہا ہے وہ فرمایا وہ تو داخل ہو گیا اندر لہذا بغیر اجازت کے جھانکنا بھی جائز اور یہاں تک ایک مرتبہ ہوا کہ ایک صاحب ایک مرتبہ اجازت لینے کے لیے آئے حضور افزل کے مکان مبارک پر دیکھا کہ وہ جھانک رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں سلائی تھی آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ عمل ایسا ہے کہ میرا دل چاہا اس طرح کی تمہاری آنکھ کھول دی جائے اس واسطے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے ڈھانکنا یہ جائز ہے حرام ہے یہاں تک اس سیزان کی تاکید ہے یہ تو صرف داخل ہونے کے لیے اور اگر کچھ کھانے پینے کا بھی سلسلہ ہو تو اس میں تو بکری کے اولا کہ اگر فرض کرو کسی کے گھر ایسے وقت جا رہے ہو جب کھانے کا وقت ہے اور اس کو اندازہ نہیں کہ تم آ جاؤ گے تو اس کے ذہن پر آپ نے ایک بول ڈال دیا کہ بے وقت کھانے کے وقت میں بغیر کسی اطلاع کے بغیر کسی پہلے سے نوٹس دیے پہنچ گئے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ خیال ہی نہیں ہوتا پورا کا پورا قبیلہ ایک دم سے گھر پہنچ گیا اور کسی کو پتا ہے کہ یہ آنے والے ہیں اور کھانے کا وقت ہے میرے والد جو ماجد صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بھائی کے گھر بھی جاؤ اپنے حقیقی بھائی اپنے حقیقی بہن بالکل قریبی عزیز باپ بیٹے کے گھر جائے تو وہ بھی ایسا نہ کرے کہ اس کو تشویش میں یا اس کو پریشانی میں مبتلا کرے پہلے سے اطلاع کرو اور پہلے سے اطلاع کیے بغیر گھر میں مت جاؤ اگر بلفنس بغیر اطلاع کیے چلے گئے تو اور وہ کسی پریشانی میں ابتلا ہوا تکلیف اس نے اٹھائی تو یہ ایزائے مسلم کا گناہ ہے اور ایزائے مسلم ایک گناہ ہے تو میرے والے کے ماجد اللہ تعالیٰ ضرور فرمایا کرتے تھے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار کرانے والے نمازی تحفظ گزار سو یافتہ لوگ بھی بعض اوقات ان احکام کا خیال نہیں کرتے اور پہنچ گیا کسی کے گھر بغیر کسی سابق اطلاع کے بغیر کسی نوٹس کے اب وہ آدمی کا پریشان ہو رہا ہے کسی کے گھر ٹھہرے ہوئے ہو میرے والے سمجھ رہا ہے اس کی بڑا بڑا بڑی تاکید فرمایا جاتا تھے کسی کے گھر ٹھہرے ہوئے ہو تو جو کھانے کا مقرر وقت ہے اس وقت غائب نہ ہو جو اس کو پریشانی ہوگی میں کہاں سے تلاش کر لا سکتے آدمی کو اس وقت غائب نہ ہو جائے اور استدلال کیا حدیث سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کے گھر مہمان ہو تو صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں یہ فرمایا حضور عبد اللہ نسلی روزہ رکھنے کا ارادہ ہے آپ کسی کے گھر مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں فرمایا کہ جب تک صاحب خانہ سے اجازت نہ لے لو اس وقت تک تمہارے لیے نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں کیوں اس واسطے کہ آپ نے تو اس کو بتائے بغیر روزہ رکھ لیا اس نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا اور اسے محنت اٹھائی جب کھانے کا وقت آ گیا دوپہر کا آپ نے کہتے جی, جی میرا تو روزہ ہے اس کی محنت اکا رکھ دو اس کو تکلیف پہنچی دوسرا یہ کہ روزے کے اندر کھانے پینے کے اوقات بدل جاتے ہیں اس کا وقت کچھ اور ہے کھانے کا اور آپ کا وقت ہو گیا اب افطار کا کو آپ کو فوراً کھانا چاہیے تو اس کو تکلیف ہوتی اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ شریعت نے کتنی باریک بینی سے دوسرے لوگوں کو ذہنی اور جسمانی اور روحانی تکلیف سے بچانے کا اہتمام فرمایا لیکن ہم لوگ ہیں کہ یہ دین سے خارجی کر دی ساری باتیں بس دین جی، نام نواز روزے کا ہے بس نماز روزے کا ہے ذکر اور تلاوت تصویر کا ہے اور کہیں کسی کو جا کر تکلیف پہنچا دی سمجھے مہمان ہے لہٰذا سارا سارا حق میزبان کے اوپر عائد ہوتا ہے مہمان کے ذمہ کوئی کوئی حق نہیں مہمان کے ذمہ کوئی فریضہ نہیں بے وقت پہنچ رہے ہیں بغیر اطلاع کے پہنچ رہے ہیں اس کو جا کر بے وقت ستا رہے ہیں یہ معلوم کیے بغیر کہ اس کے یہ ملنے کا وقت ہے کہ نہیں ہے اس سے کوئی معمول کا خلل تو نہیں آئے گا آئے گا یہ ساری باتیں بھائی دین کا حصہ ہے اور سب اس دعوت کے آکار کے اندر داخل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تعلق رحمت سے ہمیں صحیح سہمتا فرمائے اس پر عمل کی توفیق ختم بھائی یہ ایک آرام یہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ دارالعلوم میں بخاری شریف کا ختم اللہ نے چاہا پندرہ دسمبر جمعرات کے دن ہاں پانچ دسمبر پانچ دسمبر بروز جمعرات صبح دس بجے ان شاء اللہ میں بخاری شریف کا ختم ہوگا اگر کچھ حضرات لانا چاہیں تو اللہ محمد دن والا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا رحم الرحمین تسلط کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے اعمال اخلاق کی اصلاح فرما ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ دین کی صحیح فہم عطا فرما اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اس پر استقامت عطا فرما یا اللہ ہر طرح کے شر اور کتنے سے ہماری حفاظت فرما ہر طرح کے معافیتوں سے گناہوں سے ہمارے ہمارے ہماری حفاظت فرما من من ما عبدك ونبيك محمد اللہ وسلم وسلم ونعوذ بك من من شر ما عبدك ونبيك محمد یا تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے کے لیے کہا ہے رحمت سے سب لیے مرادوں کو پورا فرما تقبل منا العليم وتب علينا التواب الرحيم وصلى الله تعالى على وہ کرا تبلین أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيط الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم ليستخلفنهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحتب أن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طواقون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنون فأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن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 أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينزئهم بما عليم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعاله عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأطيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يوقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء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 كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحسرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاء لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا